سننا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے اور ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرما دے اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں نصیب فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا نہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس نعمت کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکے اس لیے کہ ایمان کی نعمت ملی تو کلمے کی نعمت مل گئی نماز کی نعمت مل گئی انسان کو روزہ کی نعمت مل گئی حج کی نعمت مل گئی زکات کی نعمت مل گئی انسان کو جہاد کی نعمت مل گئی اور پھر یہی ایمان ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت انسانوں کے لیے فیصلے فرمائیں گے تب یہ ایمان اور اسلام کام آئے گا اور اللہ رب العزت اسی ایمان کی برکت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائیں گے اور جنت کی نعمت نصیب فرمائیں گے اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا روبما الدین کفر لوکانوں مسلمین کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر بھی اس بات کی تمنا کریں گے کافر بھی اس بات کی خواہش کریں گے لوکان و مسلمین کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہم ایمان والے ہوتے ہم اللہ رب العزت کو مان لیتے ہم اللہ کے دین کو مان لیتے تاکہ آج ہم بھی جنتوں کے مستحق بن جاتے یہ ایمان ملا تو انسانیت مل گئی یہ ایمان ملا تو حیا مل گیا یہ ایمان ملا تو پردہ مل گیا یہ ایمان ملا تو صداقت مل گئی یہ امان ملا تو یہ ایمان ملا تو امانت مل گئی یہ ایمان ملا تو دیانت مل گئی اس ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں ادا فرما دی اور پھر ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو انسان کو ملی ایمان جب اسلام ایمان جب انسان لے آیا تو اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کے سرامین کا پابند ہو گیا اب اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے انسان نماز پڑھ تو انسان کے لیے لازم کہ وہ ایمان لائے اور نماز ادا کرے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایمان والے روزے رکھ تو اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ روزے رکھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والے اپنے مال کی زکات ادا کر تو لازم ہو گیا کہ وہ زکات ادا کرے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جا کر حج کرو دیوانہ بار لاکھوں انسان پہنچ گئے اللہ رب العزت کے حضور لبیک لبیک لبیک لبیک اللہم لا شریک لک لک ان الحمد والنعمت والملک کے کرانے پڑتے ہوئے لاکھوں توحید رب کے حضور حج کو ادا کرنے پہنچ گئے اللہ رب العزت نے ایمان دیا تو حج روزہ اور زکات کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہاد دیا کہ ایمان والوں پورے پورے مسلمان بن جاؤ پورے پورے ایمان والے بن جاؤ رب کے احکامات کو ایسے مانو جیسا کوئی دیوانہ مانتا ہے رب کے احکامات کو ماننے میں دیوانہ وار چلتے چلے جاؤ رب کا حکم ہو جائے مسجد سے آزان کی آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگ جائے حیال صلاح حیا صلاح کا اعلان ہو جائے پہنچ جاؤ نمازوں کی طرف اپنی دکانوں کو تالے لگا دو اپنی اپنی مشینوں کو بند کر دو اپنی گپ شپ کو ختم کر کے جہاں نماز بچا کر رب کے حضور پیش ہو جاؤ ہاں رب کے بندے بن جاؤ رب کی مانتے چلے جاؤ پھر دیکھو رب تمہارے لیے دنیا کی زندگی کیسی آسان کر دیتا ہے رب تمہارے لیے آخرت کے دروازوں کو کیسے کھول دیتا ہے لیکن افسوس کہ آج کا انسان رب کو بھول گیا خدا کی قسم میں اور آپ ہم سارے کے سارے مسلمان تو کہلائے رب نے ہمیں ایمان کی دولت تو دی لیکن یہ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھا ہم نے ایمان کی قدر کو نہیں سمجھا اس لیے جب نماز چھوٹنے کو آئی تو چھوٹتی چلی گئی جب ضرورت پڑی تو روزے چھوٹ گئے جب غفلت کی تو زکاتے ادا کرنا چھوڑ دی نماز کی نماز کی فرصت ملی تو پڑھ لی نہ ملی تو نہ پڑھی اپنی اپنی اولاد کو نماز پڑھنا نہ سکھایا اپنی اولاد کو جنت کا ذکر نہ سنایا اپنی اولاد کو جہنم سے نہ ڈرایا ایمان دل میں بیٹھا ہی نہیں خدا کی قسم یہ ایمان اگر دل میں بیٹھ جاتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ مسجد سے حیا صلاح کی آواز لگے اور لوگ دیوانہ وار مسجدوں میں نہ پہنچ جائے گھروں میں بیٹھے ہوئے خواتین نمازیں ادا نہ کریں روزے نہ رکھے جائیں ایسا ہو نہیں سکتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے دلوں سے ایمان نکل گیا دلوں سے ایمان کی قدر نکل گئی ہم تو گھروں میں مسلمان پیدا ہو گئے رب نے ہمیں مسلمان ماؤں کی کوٹ کوٹ سے نکال دیا دیا مسلمان ماؤں کی کی گود میں ہمیں جنم دے ہم نے ایمان قدر نہیں کی ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی ذرا جا کر تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کو دیکھو رب نے ان کو ایمان کی دولت دی لیکن دیکھو اس ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں دی اس ایمان کی خاطر کٹ گئے اس ایمان کی خاطر مر گئے اس ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا اس لیے کہ اس ایمان سے بڑی نعمت کوئی تھی ہی نہیں ان کی نظر میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں تھی ایمان ملا تو سب کچھ ملتا چلا گیا لیکن آج ہمارے نزدیک سب سے کم تر چیز یہی ایمان ہو گیا ہمارا ناک ہماری ایمان سے بڑھ کر ہو گیا ہمارے لیے دنیا کے رسم و رواج ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہو گئے ہمارے لیے دنیا کی تان و تشریح دنیا کے تانے ہمارے لیے بڑے ہو گئے ایمان چھوٹا ہو گیا لیکن اللہ کی بندیوں اللہ کے بندوں سنو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے یہی ایمان قبر میں کام آنے والا یہی ایمان حسر میں کام آنے والا یہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ رب کے فرما بردار بن جاؤ رب کا کلام کھول کر پڑھنا شروع کرو الحمدللہ للہ ورناس تک قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاؤ سیکھتے چلے جاؤ جو کچھ رب کہتا چلا جائے مانتے چلے جاؤ عرب کے شہروں میں بھول جاؤ پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا سننا اور سنانا شروع کرو دیکھتے چلے جاؤ پیارے آقا کی ادائیں دیکھتے چلے جاؤ پیارے آقا کے شب و روز دیکھتے چلے جاؤ پیارے آقا کے دن اور رات دیکھتے چلے جاؤ جیسے پیارے آقا کرتے چلے گئے اپنی زندگی کو ویسے کرتے چلے جاؤ دیکھو تو صحیح رب اس زندگی کو کیسا خوشنما کر دیتا ہے رب اس دنیا کو کیسا اچھا کر دیتا ہے خدا کی قسم یہ دنیا مال و دولت سے نہیں سبرتی خدا کی قسم اس دنیا کا چین اور قرار مال و دولت اور بڑے بڑے محلات میں نہیں ملتا اس دنیا کا قرار انسان کو بڑے بڑے سونے اور جواہرات کے بڑے بڑے انباروں میں نہیں ملتا اس کا کا دنیا قرار انسان کو رب کے کلام میں ملتا ہے رب کی فرما برداری میں ملتا ہے اگر دنیا کے اندر قرار مال و دولت سے ملتا تو فرعون سے بڑا کوئی چین اور سکون والا نہ ہوتا قرون سے بڑا کوئی امن سے رہنے والا والا نہ ہوتا دنیا کے بڑے بڑے حکمران آرام سے اپنے گھروں کے اندر چین کی نیند سوتے لیکن جاؤ جا کر دیکھو یہ بڑے بڑے محلات جن محلات کی دیواروں کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں دل کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں کبھی ان محلات میں بسنے والوں کو جا کر دیکھو تمہیں کسی محل کے اندر کوئی ایک کمرے کے اندر خالی کونے کے اندر پڑا ہوا کوئی بوڑھا کھانستا ہوا نظر آئے گا کوئی بوڑھی عورت تڑپتی ہوئی نظر آئے گی جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے لیکن جا کر ذرا پوچھ لینا خدا کی رب کعبہ کی قسم میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو دن رات اپنے محلات کے اندر تڑپتے ہیں اس بات کو تڑپتے ہیں کہ ہائے کاش ہماری اولاد میں سے آ کر کوئی ہماری تیمارداری کر جاتا کوئی ہمارا حال حوال پوچھ جاتا کوئی بچوں میں سے آ کر ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا اما تیری طبیعت کیسی ہے لیکن نہیں رب نے دولت بھی دی رب نے جواہرات بھی بھی دیے رب نے محلات بھی دیے لیکن دیکھو کسی کونے کے اندر بوڑھا پڑا ہوا مر رہا ہے کسی کونے کے اندر ایک بوڑھی عورت پڑی ہوئی کھسک رہی ہے جا کر پوچھو اما کیا ہو گیا کہنے لگی ساری زندگی مال دولت جمع کیا آج مر رہی ہوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آج سونے کے لکمے کھانے کو تو ہے لیکن حلق سے لکما نہیں اتر سکتا آج دنیا تو ہے لیکن دنیا ہزم نہیں ہوتی اسی دنیا کی لالچ میں رات کی نیند نہیں آتی اولاد نافرمان ہو گئی اولاد گھر سے سے مار کر نکل گئی اولاد نافرمان ہو گئی بچے نافرمان ہو گئے دنیا برباد ہو گئی اس لیے کہ رب کا قانون ہے یہ دنیا دنیا سے نہیں ملتی یہ دنیا مال و دولت سے نہیں ملتی اس دنیا کی کنجیاں بھی رب نے اپنی فرما برداری میں رکھ دی کہ رب کے فرما بردار بن جاؤ دیکھو رب روکی سوکھی میں کیسا امن دے دے گا رب روکی سوکھی میں کیسا چین دے دے گا رب تمہیں مشکلات کے اندر بھی کیسا تمہیں راحت اور سکون والا دل دے دے گا تمہیں نیند دے دے گا تمہیں امن اور سکون سکون دے دے گا تمہیں گھروں میں محبت دے دے گا تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا رب کو مان لو گے رب دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخرت کے خزانے بھی تم پر لٹا ڈالے گا لٹا ڈالے گا آج ہماری نشست کا موضوع غزب عہد ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ایمان کی دولت کے ساتھ جو نعمتیں ملی ان نعمتوں میں ایک جہاد کی نعمت بھی سب سے بڑی نعمت بڑی نعمت کے جس میں اللہ رب العزت نے پورے دین کی حفاظت رکھی جس کو اللہ کے نبی نے دین کی کسوٹی قرار دیا وہ جہاد کہ جس کی محبت میں صحابہ کرام نے اپنی جانیں لٹوا ڈالی ہاں اسی جہاد کا ذکر رمضان المبارک میں غزل بدر کی صورت میں ہوا کہ غزل بدر رمضان المبارک میں ہوا اللہ کے نبی میدان میں نکلے صحابہ کرام میدان میں نکلے رب نے فتح دی رب نے غنیمتیں دی رب نے بڑی بڑی کامیابیاں مہینہ دی پھر شوال کا مہینہ آیا شوال کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابھی جہاد ختم نہیں کرنا اب تو ساری زندگی جہاد جاری رہے گا قیامت تک جہاد جاری رہے گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ المنورہ کی زندگی جا کر دیکھو پیارے آقا سن دو ہجری سے لے کر سن نو ہجری تک جہاد کے عمل کے اندر مشغول رہے کبھی غزوہ بدر ہے تو کبھی غزوہ عہد ہے عہد سے پاری ہوئے تو دوسرا غزوہ ہے تیسرا غزوہ ہے کبھی بنو مستلف کبھی غزوہ احزاب کبھی غزوہ خیبر کبھی فتح مکہ کبھی غزوہ موتا کبھی غزوہ احزاب کبھی غزوہ خطر یہ تمام غزوات چلتے چلے گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانوں میں رہے اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر صحابیات کے ساتھ میدانوں میں رہے ہاں کر پیارے آقا کی سنتیں تو پڑھو پیارے آقا کی سیرت تو پڑھو تمہیں ملے گا پیارے آقا میدانوں کے اندر جایا کرتے تھے کبھی کبھی میدانوں کے اندر تمہیں حضرت حضرت حضرت ام عائشہ عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گی کبھی ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گی پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آج کا جہاد ایمان والوں کے دلوں سے نکل گیا جہاد کی اہمیت نکل گئی آج کی اما کے دل سے جہاد کی اہمیت نکل گئی کل کی اپنے بچے کو محمود غزنوی بنایا کرتی تھی کل کی بہن اپنے بھائی کو محمد بن قاسم بنایا کرتی تھی کل کی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدانوں میں بھیجا کرتی تھی رب نے بڑی بڑی فتوحات بھی دی رب نے ایمان والوں کو ایمان بھی دیا رب نے ایمان والوں کو فتح بھی دی رب نے ایمان والوں کو حکومت بھی دی ہاں وہ مسلمان تھے جو مسلمان پوری دنیا کے اندر فاتح کہلایا کرتے تھے وہ مسلمان خواتین تھی جو جب جو جب اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی تو کوئی ایسی ناپاک آنکھ نہیں ہوتی تھی کہ جس کو یہ جگت ہو سکے کہ وہ مسلمان بچیوں پر اپنی غلط نگاہ ڈال سکے ہاں ایمان والے جب جہاد کیا کرتے تھے کوئی ماں اس لیے خودکشی نہیں کیا کرتی تھی کہ اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں ہے گھر میں آٹا نہیں ہے جب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے تو کوئی بہن ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس کو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے خودکشیاں کرنا پڑے ہاں کہیں سے ڈاکٹر رافیہ جیسی بچیوں کی چیخیں نہیں سنایا دی سنائی دیا کرتی تھی جب تک جہاد تھا ایمان والے عزت کے ساتھ تھے ایمان والوں کے پاس رزق کی فراوانیاں تھی ایمان والوں کے پاس عزت کی فراوانیاں تھی ایمان والوں کے پاس حکومت تھی لیکن ایمان والوں نے جہاد چھوڑ دیا آج میری ماں نے جہاد چھوڑ دیا آج میری بہن نے اپنے بھائیوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا چھوڑ دیا زمانہ زلیل ہو گیا زمانہ بدکار ہو گیا زمانہ بے حیا ہو گیا گھروں کے کے اندر بچے بے حیا ہونے لگے گھروں کے اندر وہ بچے کہ جن کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی تھی وہ بچے کہ جن کو یہ آواز لگا کرتی تھی جن کے کانوں میں یہ آواز آتی تھی کہ سنو فلاں مچھلی کے اندر بیٹھی ہوئی بچی کے دوپٹے پر کسی کافر نے ہاتھ ڈالا ہے مغرب میں بیٹھا ہوا مسلمان نوجوان سترہ اٹھارہ سال کا محمد بن قاسم طرف جایا کرتا تھا اپنی بہن کے دوپٹے کے لیے لیکن ہے آج کیا ہو گیا آج میرا وہی بچہ آج میرا وہی جوان اس کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی وہ اپنی انگلیوں میں چابیاں ڈال کر سڑکوں میں گھماتا ہوا اپنی ماں بہنوں پر سیٹیاں مارتا ہوا نظر آتا ہے اتنا بدکار ہو گیا اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بچیوں پر غلط نگاہیں ڈالتا ہے ہاں میری ماں بہنوں بات بہت بری لگے گی بات بہت غلط لگے گی لیکن خدا کی قسم حقیقت یہی ہے رب کعبہ کی قسم یہی حقیقت ہے آج ہماری نسلیں بے حیا ہو گئی آج ہمارے فرزند بے حیا ہو گئے آج ہمارے گھروں کا آج ہمارے گھروں کی حرمت اور تقدس پامال ہو گیا آج ہمارے دلوں سے رب کا خوف ختم ہو گیا آج ہمارے بچے جہنم کی طرف نکل پڑے ان بی سی آروں نے ان ٹیلی ویژنوں نے ان موبائل فونوں نے ان بے کے حالات نے ہمارے بچوں کو کافر بنا ڈالا ہمارے بچوں کو جہنمی بنا ڈالا وہ بچے جو ماؤں بہنوں کی عصمتوں کا خیال کیا کرتے کرتے تھے تھے ان کے محافظ ہوا آج ایسے بدکار اور لٹیرے بن گئے کہ جن کی داستانیں نقل کرتے ہوئے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے آنکھوں کے اندر شرم آ جاتی ہے اللہ کا واسطہ ہے ماؤں بہنوں واپس جہاد کی طرف آ جاؤ پیارے آقا کی زندگی تو دیکھو پیارے آقا بدر کے اندر نکلے بدر کا واقعہ آپ نے سنا چھوٹے چھوٹے بچے نکلے بدر کے آگے چلو جنگ عہد نظر آتی ہے کیسی پیاری جنگ ہے کیسا پیارا مارتا ہے قرآن پاک ذکر کرتا ہے وہی قدل کبھی نہ ہلے گا تم بھی علم پیارے آتا نبری صلی اللہ علیہ وسلم کی جی، زندگی تو دیکھو پیارے آقا کی قربانیاں تو دیکھو وہی بدل نہ کہ آپ دیکھیے آپ اپنے اہل کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب نکلے اور ان کی سفید درست فرما رہے ہیں میدان میں نکل کر سفید درست کی جا رہی ہیں غزوہ غزبہ سن تین ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا اس کا اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بدل کے موقع پر جب ان کافروں کو اور مشرقوں کو بہت سخت شکست ہوئی بدترین شکست ہوئی یہ لوگ واپس مکہ المکرمہ پہنچے مکہ المکرمہ میں پہنچ کر آپس میں مشورے کیے کہ مسلمانوں سے انتقام کیسے لیا جائے مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے ان مسلمانوں نے تو ہمارے ستر کو قتل کر دیا ستر کو گرفتار کر دیا اب ان مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے سارے کے سارے کافر جمع ہو گئے مشرق جمع ہو گئے اور اس بات پر جمع ہو گئے کہ ایمان والوں سے بدلہ لیا جائے گا ایمان والوں سے انتقام لیا جائے گا کافر جمع ہو گئے آپس میں مشورہ کیا کہنے لگے ہم نے تجارت کی تھی تجارت کے لیے مال بھیجا تھا اس مال سے جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سارا کا سارا نفع ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں خرچ نہیں کریں گے اپنی جان پر خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ لشکر تیار کریں گے گھوڑے خریدیں گے اس کے ساتھ تلواریں خریدیں گے لشکر تیار کر کر ان مسلمانوں سے جا کر بدلا لیں گے کافر اپنا مال خرچ کرنے لگے قرآن پاک نے کہا ان یہ کافر لوگ ہیں یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یورفیق اموالہم اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیا عن سبیل اللہ تاکہ یہ اللہ کے راستے سے روک سکے ہاں جہاد سے روک سکے ایمان والوں کو بے حیا بنا سکے آج میری ماؤں بہنوں ذرا سوچو تو صحیح یہ کافر کتنے بدتر ہیں یہ ہر زمانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے خرچ کرتے ہیں سچا قرآن کہتا ہے لیا عن سبیل اللہ یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکے تم دیکھو تو صحیح جی، تمہارے لیے آٹا روزانہ مہنگا تمہارے لیے گھی روزانہ مہنگا تمہارے لیے چینی روزانہ مہنگا آج مسلمانوں کے لیے عزت کے ساتھ دو روز دو وقت کی روٹی کھانا مہار ہو گیا آج کی ماں بیچاری صبح سے شام تک اسی بات کے اندر تڑپتی اور ترستی ہے کہ کسی طریقے سے دو وقت کی روٹی پوری کر لوں جاؤ ذرا دنیا کے حالات کو جا کر دیکھو اور میری بھاوا دور کی ماں بہنوں ذرا تمہیں فرصت ہو جا کر دیکھو تمہیں سندھ کی سرزمین پر سیلاب کے اندر ڈوبی ہوئی تم جیسی لاکھوں عورتیں سڑک پر بیٹھی ہوئی بیکارے بنی ہوئی نظر آئیں گی کہ جو کل تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھی تھی آج خدا کی قسم وہ بیکاریاں جھوئی پھیلا کر بیٹھی ہیں وہ عزت ماں بچیاں وہ عزت ماں بہنیں کہ شاید جن کے سروں سے دوپٹہ کے سکتا ہوا کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو آج وہ بیچارے سڑکوں پر بھیکاری بن کر بیٹھی ہیں ان کے بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں بھوک ہے افلاس ہے ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے لوگ مر رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن روٹی مہنگی ہو گئی کپڑا مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہوتی چلی گئی لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا موبائل فون روزانہ سے روزانہ سستا ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے گھروں کا ٹی وی روزانہ سے روزانہ سستا ہوتا چلا جاتا ہے یہ کیسے سستا ہو جاتا ہے اس لیے سستا ہو جاتا ہے کہ کافی پیسہ خرچ کرتا ہے جاؤ جا کر ان ان موبائل کمپنی کمپنی والیوں سے والوں پوچھو کروڑوں ڈالر کو ماہانہ دیے جاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کو جا کر سستے سستے موبائل دو تمہارا خسارہ ہم پورا کریں گے اس لیے کہ یہ موبائل میری بہن کو جب ملے گا وہ نماز سے غافل ہو جائے گی وہ رب سے غافل ہو جائے گی وہ حیا اور پردے سے غافل ہو جائے گی وہ اپنی عصمت سے غافل ہو جائے گی جب وہ غافل ہو جائے گی وہ غافل ہو جائے گی تو گھر کا ماحول برباد ہو جائے گا گھر کے بچے برباد ہو جائیں گے بھائی بے غیرت بن جائیں گے بچے بے غیرت بن جائیں گے سارا مسلمان گھرانہ ایک بدتر گھرانہ بن جائے گا ہاں یہ موبائل سستے کیے گئے یہ ٹیلی ویژن سستے کیے گئے تاکہ میری بہن سے دوبٹہ چھین لیا جائے میری ماں سے حجاب چھین لیا جائے میری ماں کے دل سے جذبہ جہاد چھین لیا جائے یہ رب کا کلام کہتا ہے اللہ دین ان کون والا اللہ یہ کافر تو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے تمہیں رب کے کلام سے روک دے وہ مشرق بھی جمع ہوئے اپنا مال جمع کیا کہ آج ایمان والوں کو روکیں گے ایمان والوں کو جا کر ختم کریں گے لشکر تیار ہو گیا سات سو زیرا پوش تیار ہو گئے دو سو گھوڑے تیار ہو گئے تین ہزار اونٹ تیار ہو گئے پندرہ عورتیں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی کسی نے کہا ان عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہو کہنے لگے بہت بہادر عورتیں ہیں میدان کے اندر یہ جائیں گی تو جا کر ہمارے جذبوں کو بڑھائیں گی ہمیں اچار سنائیں گی اگر ہم میدان سے بھاگنے لگیں گے ہمیں غیرت دلائیں گی اور ہمیں اکتائیں گی کہ مردوں ذرا غیرت کرو کیوں میدانوں سے بھاگتے ہو اپنی چوڑیاں دکھائیں گی کہ میدان سے بھاگنا ہے تو یہ چوڑیاں پہن کر جاؤ ان کو دیکھ دیکھ کر ہم غیرت کریں گے میدان کے اندر لڑیں گے بڑا لشکر تیار ہو گیا تین ہزار کا لشکر تیار ہو گیا گھوڑے تیار ہو گئے عورتیں تیار ہو گئی مرد تیار ہو گئے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیز ترین قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کر پیارے آقا کو بتاؤ لشکر تیار ہو چکا ہے مدینت المنورہ پر حملہ ہونے والا ہے حضرت عباس کا قاصد پہنچا پیارے آقا کو جا کر بتلایا گیا لشکر آنے والا ہے پیارے آقا نے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر لشکر کہاں تک پہنچا ہے وہ دیکھنے کے لیے گئے جا کر دیکھا لشکر مدینہ المنورہ کے قریب پہنچ چکا تھا مدینہ المنورہ کی سرحدوں پر دستک دے رہا تھا پیارے آقا نے اعلان فرما دیا وہ ایمان والوں تیار ہو جاؤ ایمان والوں نکل آؤ ماؤ بہنوں نکل آؤ اپنے بچوں کو نکالو اپنے مردوں کو نکالو اپنے بھائیوں کو نکالو اعلان ہو گیا سب جمعہ تھی جمعرات کی رات تھی ایمان والے نکل آئے مسجد نبی کا پہرا دیا جا رہا ہے مدینت المنورہ کا پہرا دیا جا رہا ہے پیارے آقا صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں یاروں مجھے مشورہ دو بتاؤ کیسے میں جنگ کروں مدینت المنورہ کے اندر رہ کر لڑا جائے یا مدینت المنورہ سے نکل کر لڑا جائے غیرت والے تھے ایمان والے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ مدینت المنورہ سے نکل کر لڑتے ہیں باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ دشمن کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہم ان سے ڈرے نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری طرف قدم بڑھا کر آئے ہیں تو ہم ان کی طرف دوڑ کر آئے ہیں انہوں نے ہماری طرف آنے کی کی ہے تو ہم نے غیرت مند کا دودھ پیا ہے ہم نے چل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے پیارے آقا کے دل میں یہ بات آئی فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ ایک بند جگہ ہے ایک محاصرے کی جگہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان بند ہے مسلمان اس کے اندر محفوظ ہیں اور اس کے باہر مسلمانوں کی حفاظت نہیں ہے اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جاتی ہے اور پیارے آقا نے فرمایا مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ میں نے تلوار نکالی اس تلوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا میں نے دوبارہ وہ تلوار نکالی رب نے اس تلوار کو پھر دوبارہ صحیح کر دیا اور وہ چمکدار بن کر نکلی تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں مدینہ المنورہ کے اندر رہنا چاہیے لیکن مشورہ چل رہا تھا کچھ لوگ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ مدینت المنورہ میں لڑا جائے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینت المنورہ سے باہر نکل کر لڑا جائے اچانک اثر کی نماز کے بعد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اکبر ساتھ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں پیارے آقا اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے جا کر اپنے سینے پر زیرے سجائی اپنے سر پر جنگی ٹوپی رکھی پیارے آقا نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی پیارے آقا ایک پیارے سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر تشریف لائے صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی سے پیارے آقا سے عشق کرنے والے تھے محبت کرنے والے تھے پیارے آقا پر فدا ہونے والے تھے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں تو پیارے آقا کو مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں یہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ اندر لڑیں یا باہر لڑیں ہمیں تو پیارے آقا کی بات ماننی چاہیے تھی پیارے آقا کو اختیار دے دینا چاہیے تھا دلوں کے اندر شرمندگی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے پیارے آقا کی منت کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے پیارے ہیں جیسے آپ کو رب حکم دے ویسے کر گزریے ہم آپ کے حکم کے فرما بردار ہیں آپ حکم دیں گے شہر کے اندر رہ کر لڑو ہم شہر کے اندر لڑیں گے آپ حکم دیں گے کہ شہر سے باہر نکل کر لڑو ہم شہر سے باہر نکل کر لڑیں گے ہمیں آپ کو مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا ہم اپنی اس گستاخی پر اپنی اس نادانی پر شرمندہ ہیں پیارے آتا نے فرمایا کہ نہیں اب تو میں اصلیہ پہن چکا ہوں اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی جب اصلیہ پہن لیتا ہے پھر نبی بغیر لڑے واپس نہیں آتا چلو اب مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا پیارے آقا مدینت المنورہ سے باہر نکلے پیارے آقا نے باہر کا سفر فرمایا پیارے آقا کے ساتھ ایک ہزار صحابہ کرام پیارے آقا کے ساتھ ہیں چند ایک گھوڑے ہیں کچھ بوڑھے ہیں کچھ نوجوان ہیں کچھ کچھ جو ہے کچھ عورتیں ہیں پیارے آقا کے ساتھ جو چل رہی ہیں اس لیے تاکہ زخموں کی مرم پٹی کریں گے تاکہ جا کر وہاں پر مجاہدوں کو پانی پلائیں گی مجاہدوں کو جا کر کھانا کھلائیں گی وہ بھی ساتھ ہیں پیارے آقا مقام سے خین پر پہنچے اس جگہ پر رک کر پیارے آقا نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا اپنی فوج کا جائزہ لیا کہ اگر کوئی چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے اس لیے کہ بڑی جنگ جنگ ہونے والی ہے چھوٹے بچوں کو لشکر میں سے نکال کر واپس کر دیا گیا انہی چھوٹے بچوں میں ایک حضرت راز بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بھی کم عمر تھے لیکن اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑا قد نظر آئے پیارے آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ تیر تو بہت پیارا چلاتا ہوں تیر چلانے کا انداز بہت اچھا ہے تیر کا نشانہ بہت اچھا ہے اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے پیارے آقا نے بچوں میں سے حضرت راز بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تو وہ بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے لشکر عہد کے قریب پہنچا اللہ رب العزت ہم سب کو عہد کی زیارت نصیب فرمائے بڑی پیاری جگہ ہے بڑا پیارا میدان ہے بڑی پیاری پہاڑیاں ہیں ہاں عہد کی پہاڑی بڑی پیاری پہاڑی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس پہاڑی سے بڑا تھا اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یہ عہد ہے یہ عہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں ہاں عہد کے دامن میں جا کر ذرا سانس تو لو تمہیں پیارے آقا کے خون کی خوشبو آئے گی پیارے حمزہ کے خون کی خوشبو آئے گی یہ عہد کی میدان عہد کی پہاڑی عہد کی مٹی بڑی پیاری ہے اللہ رب العزت ہر ایمان والے کو ہر ایمان والے کو میدان عہد کی زیارت نصیب فرمائے پیارے آقا میدان عہد کے اندر پہنچ گئے لشکر کو لے کر پہنچ گئے لیکن ایمان والوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں ہر زمانے میں آیا کرتی ہیں ایمان والے ایک ہزار سے جب اور کے اندر پہنچے تو منافقین عبداللہ بن ابئی کے ساتھ جو منافق ساتھ تھے وہ علیحدہ ہو گئے کہنے لگے ہماری بات نہیں مانی گئی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ہم نے کہا تھا مدینہ المنورہ کے اندر رہ کر لڑنا ہے ہماری بات نہیں مانی گئی ہمیں اہمیت نہیں دی گئی اس لیے ہم واپس جاتے ہیں اصل میں دلوں میں خود دلوں میں بزدلی تھی دلوں میں خناس تھا دلوں دلوں کے اندر قتل ہونے کا ڈر تھا دلوں کے اندر دشمنوں کا خوف تھا اس لیے بہانہ کر کر تین سو منافق واپس چلے گئے ہاں ایک ہزار میں سے تین سو واپس چلے گئے پورا تہائی لگ کر واپس چلا گیا آج اگر کوئی مجاہدین کو چھوڑ کر چلا جائے لوگ باتیں بناتے ہیں کہتے ہیں ان کے اپنے چھوڑ کر ان کو کیوں چلے گئے ان کے ساتھ چلنے والے ان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے ذرا جا کر دیکھو تو صحیح ساتھ چلنے والوں کو خریدنے والے کتنے پھرتے ہیں ایمان فروش کتنے پھرتے ہیں ایمان کو خریدنے والے کتنے پھرتے ہیں لوگ تو ساتھ چلتے ہیں ضرور ساتھ چلتے ہیں لیکن جب پاؤں میں تھالے پڑنا شروع ہوتے ہیں جب تھوڑی سی آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں جب سامنے سے دولت کی سامنے سے شہرت کی چمک نظر آتی ہے جب آ کر کوئی لالچ دیتا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو جہاد کو چھوڑ دو تمہیں منصب ملے گا تمہیں دولت ملے گی تمہیں گاڑیاں ملیں گی تمہیں جاگیریں ملیں گی تب بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جاتا ہے تب بڑے بڑوں کی وفاداریاں بدل جاتی ہیں ہر زمانے میں ایسا ہوا کرتا ہے پیارے آقا کے میں کوئی کمی نہیں تھی پیارے آقا کے اخلاق اور اخبار میں کوئی کمی نہیں تھی پیارے آقا کے خلق میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن دیکھو تو صحیح ایک ہزار میں سے تین سو چھوڑ چھوڑ کر کر چلے چلے گئے گئے اور کیسے موقع پر کہ جب دشمنوں کا مقابلہ ہے جب دشمن آمنے سامنے کھڑے ہیں جب دشمن نکل کر آ چکے ہیں اور جب ایمان والے بھی نکل چکے ہیں اس حالت کے اندر نکل کر چلے گئے جب تین سو تین سو نکل کر گئے باقی سات سو بچ گئے تو ان کے دن میں سے بھی بعد کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ اب تو ہمیں شکست ہو جائے گی پہلے بھی ہم اتنے کم تھے اور اب تین سو چلے گئے تو اب تو ہماری قوت باقی نہیں رہی تو ہمیں بھی چلے جانا چاہیے قرآن نے فرمایا کہ یہ دو بنو طالبہ اور بنو سلیمہ تھے کہ جن کے دل میں یہ بات آئی دو قبیلے تھے کہ ہم بھی چلے جائیں لیکن ولہ علی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا ان کے ثابت قدم ہو گئے ان کے قدم رک گئے وہ پیارے آقا کے ساتھ رک گئے تین سو سو منافق چلے گئے ایمان والوں کا لشکر سات سو باقی رہ گیا ادھر سے تین ہزار کا لشکر آ گیا وہ بھی پہنچ گئے انہوں نے بھی آ کر خیمے لگا دیے انہوں نے بھی آ کر ڈیرے لگا دیے ادھر پیارے آقا نے سفید درست فرمائی ہاں ہاؤ میری ماں اور بہنوں ذرا میدان عہد کی ایمان کے ساتھ سیر کرتے ہیں دیکھو دونوں لشکر آ چکے ہیں ایک طرف بڑا لشکر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے جس کے پاس ساز و سامان ہے جو اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر آئے ہیں جو اپنے ساتھ شراب کے مٹکے لے کر آئے ہیں جو اپنے ساتھ ڈھول دھمکے لے کر آئے ہیں کہ جشن منایا جائے گا ایمان والوں کو فتح کر کے ان کی لاشوں پر مجرے کیے جائیں گے ان کی لاشوں پر ڈھول کی تھاپوں پر ناچا جائے گا جشن منائے جائیں گے دوسری طرف ایمان والے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں جن کے پاؤں میں جوتے پھٹے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ ایک مسکین کا ان کا قائد ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے پاس کھانے کے لیے پورا کچھ نہیں جن کے پاس پہننے کے لیے پورا کچھ نہیں لیکن رب کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے پیارے آقا بھی میدان میں آ گئے آ کر میدان والوں کی سطح درست فرمانے لگے سطحوں کی ترتیب بنانے لگے پیارے آقا نے بڑی مبارک پلاننگ کی پیارے آقا نے بڑا پیارا منصوبہ بنایا اور کی پہاڑی کو اپنی پشت کی جانب رکھا اپنے چہرہ مبارک کو مدینت المنورہ کے سامنے رکھا سامنے کی طرف سے ایک گھاٹی ہے ایک پہاڑوں کا دامن ہے جس میں سے دشمنوں کے آنے کا امکان ہے پیارے آقا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ان کے ساتھ پچاس تیر انداز دیے فرمایا جاؤ عبداللہ بن زبیر اس پہاڑی پر اس گھاٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ وہاں پر جا کر پہرے داری دو اگر تم میدان کے اندر دیکھو ہمیں شکست ہو رہی ہے اور دشمن ہمیں کاٹ رہا ہے اور آسمان سے پرندے اتر کر ہمارے لاشوں کو نوچ رہے ہیں تب بھی وہاں سے اٹھ کر مت آنا اپنی جگہ کو مت چھوڑنا وہاں پر پہرے دیتے رہنا حضرت عبداللہ بن زبیر کی تشکیل اپنے پچاس ساتھیوں کے ساتھ اس گھاٹی پر ہو گئی وہ وہاں پر پہرا دینے لگے پیارے آقا میدان میں آئے آ کر سفید درست فرمائی اس کے بعد پیارے آقا نے کیا فرمایا پیارے آقا نے خطبہ دیا ایمان والوں کو خطبہ دیا ارشاد فرمایا ایمان والوں رب کے حضور جانے دینے کا وقت آ گیا ہے رب کے حضور اپنی جانے لٹانے کا وقت آ گیا ہے سنو جو بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے گا رب اس کو جنتیں دے گا رب اس کو محلات دے گا رب اس کو دنیا کی نعمتیں دے گا سنو جو قتل کر دیا جائے گا رب اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا ہاں میری ماں بہن بہنوں آج اگر کوئی اما اپنے بیٹے کو جہاد پر بھیج دی ہے لوگ کہتے ہیں کہ تھی نے اپنے بیٹے کو جہاد پر بھیج دیا تیرا بیٹا تو مارا جائے گا تو اپنے بیٹے کو کہیں یورپ بھیج دی کہیں امریکہ بھیج دی تاکہ تیرا بیٹا جا کر کماتا تیرا بیٹا جا کر پیسہ کماتا تیرا بیٹا کافروں کے کتے نہلاتا تیرا بیٹا جا کر بدکار بنتا تیرا بیٹا جہنمی بنتا لیکن زندہ تو رہتا اس کی زندگی تو رہتی تیرا بیٹا جہاد پر چلا گیا مارا جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے ولا سن لو سارے کے سارے مر جاؤ گے سارے کے سارے ختم کر دیے جاؤ گے لیکن جو شہید ہو جائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا رب نے کہہ دیا نہیں مرے گا تو وہ نہیں مر سکتا رب نے کہا بلا حیا وہ تو زندہ ہے بلا چلا چل تمہیں پتا نہیں ہے وہ کیسا زندہ ہے ہاں ہر شہید زندہ ہے میرا بکاس بھی زندہ ہے میرا حمزہ بھی زندہ ہے میرا خام بابا بھی زندہ ہے قبریں کھا گئی لوگوں کے جسموں کو کھا گئی قبریں نکل گئی بڑی بڑی جوانیوں کو قبروں نے نکل لیا بڑے بڑے بادشاہوں کو لیکن شہید تو زندہ ہے شہید کا جسم بھی زندہ شہید کی روح بھی زندہ پیارے آقا نے فرمایا سنو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے رب تمہیں زندگیاں دے گا رب تمہیں نعمتیں دے گا پیارے آقا نے اپنا خطبہ دیتے ہوئے اپنی تلوار نکالی تلوار نکال کر کہنے لگے میں یا خود آج صحیح ابھی حق کی ہی اور کوئی ہے ایسا شخص جو میری تلوار کو پکڑ کر لے جائے اور اس تلوار کا حق ادا کر دے صحابہ کرام کے دل مچل گئے صحابہ کرام کے دل مچلنے لگے کہ پتہ نہیں پیارے آقا یہ تلوار کس کو دیتے ہیں یہ تلوار کس کی قسمت میں آتی ہے یہ مبارک تلوار کس کو ملتی ہے اچانک پیارے آقا فرماتے ہیں ابو دجانا ادھر آؤ ابو دجانا کا اعلان کیا جاتا ہے ابو دجانا آتے ہیں اس لیے کہ ابو دجانا بڑے بہادر ہیں میدان کے اندر نکلتے ہیں سر پر سر سرخ رنگ کا اماما باندھتے ہیں اور میدان میں گھس کر لڑتے ہیں کافروں کے لشکر کے اندر گھس گھس کر کر ان کو جا قتل کرتے ہیں پیارے آقا نے بلایا اپنی تلوار دی ابو میری تلوار کو پکڑو جا کر کر اس کا حق ادا دو ابو فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا سے تلوار لے لی صحابہ کرام ابو دجانا کو رش کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ ابو دجانا کتنا خوش قسمت ہے اس کو پیارے آقا کی تلوار مل گئی ہے اس کو پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے تلوار دے دی ابو دجانا نے پیارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے پیارے آقا نے کہا جاؤ ابو دجانا جا کر اس تلوار سے اتنے کافر قتل کرو کہ اس تلوار میں دندانے پڑ جائیں یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے تب اس تلوار کا حق ادا ہوگا ابو دجانا فرماتے ہیں میں وہ تلوار لے کر نکلا خدا کی قسم میں نے اتنے کافر قتل کیے کہ وہ تلوار ٹیڑھی ہونے لگی ابو دجانا فرماتے ہیں میں اس تلوار کے ساتھ کافروں کی لاشوں پر لاشیں بچھاتا جا رہا تھا اچانک میرے سامنے سامنے ہندا آ اسلام کی بڑی دشمن ابو سفیان کی بیوی آ میں اس پر تلوار چلانے لگا اچانک میں نے تلوار کو روک لیا میں نے کہا یہ پیارے آقا کی تلوار ہے یہ تلوار کسی عورت پر نہیں چل سکتی اس تلوار کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عورت قتل نہ ہو کہنے لگے میں نے وہ تلوار اس پر سے ہٹا دی میں نے ہندا کو اس طرح چھوڑ دیا صحیح تعلیم چھوڑ دیا میں نے اس پر تلوار نہیں چلائی پیارے آقا نے اعلان فرمایا یہ تلوار لے کر جاؤ پیارے آقا نے سفید درست فرما دی ادھر سے کافروں کا لشکر آ گیا وہ بھی آ کر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے نعرے لگنے لگے کافروں کے لشکر سے سب سے پہلے ابو عامر نکل کر آیا اس کا اوس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا اوس قبیلے کے بڑے علماء میں سے تھا ان کے بڑے عزت دار لوگوں میں سے تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں میدان کے اندر نکل کر آؤں گا تو آ کر میں جب مسلمانوں کو للکاروں گا تو مسلمانوں کے اندر جو اوس قبیلے کے لوگ لوگ ہیں وہ مجھے دیکھ کر ایمان والوں کا ساتھ ساتھ چھوڑ چھوڑ دیں دیں گے گے مسلمانوں کا اس لیے میدان کے اندر نکل کر آیا کہنے لگا دیکھو میں ابو عامر عزت والا ہوں کوئی شخص ہے جو آ کر میری عزت کرے اور میرے ساتھ عزت دار بن جائے اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ آ جائیں گے لیکن اوس والوں کے دل میں تو ایمان اتر چکا تھا جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو تمام رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں تمام تر خاندانی رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں تب صرف اللہ رہ جاتا ہے اور اللہ کا لشکر رہ جاتا ہے اور والوں نے کہا او بد انسان تو تو دلیل تھا دلیل ہے اور دلیل ہو کر رہے گا جب اس نے یہ بات سنی تو دلیل ہو کر میدان سے واپس چلا گیا والوں کا یہ جواب سن کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا پھر ان کافروں میں سے ایک شخص نکلا جس کا نام تلا ابھی تلا تھا وہ میدان کے اندر آیا میدان کے اندر آ کر نعرے لگانے لگا اور ایمان والوں کو آ کر مذاق اڑانے لگا کہنے لگا وہ مسلمانوں سنا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے جو قتل ہو جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور اگر تم میں سے کوئی قتل ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے کوئی تم میں سے ایسا مرد ہے جو میدان میں نکل کر آئے تاکہ میری تلوار اس کو اس کی جنت میں پہنچا دے یا اس کی تلوار مجھے جہنم میں پہنچا دے کوئی ہے جو میرا آ کر مقابلہ کرے علی المرتضا نکلے بلند کرتے ہوئے شیر اسلام خدا کا شیر اللہ کے نبی کا شیر حضرت علی مرتضا حیدر کر نکلے آ کر تلوار نکالی کہنے لگے تلہا میدان کے اندر آ میری تلوار تجھے جہنم رسید کرے گی حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس پر تلوار چلائی گئی حضرت علی کے ایک ہی بار سے اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اس کی سطر نکل آئی میدان کے اندر ننگا ہو کر پڑا ہوا تھا حضرت علی نے فرمایا مجھے اس کا ننگا بدن دیکھ کر شرم آنے لگی میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا دوسری طرف چہرہ موڑ کر اس کو تلوار مار کر اس کا سفایا کر دیا میدان میں قتل ہو گیا پیارے آقا خوش ہو گئے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر کا نعرہ پیارے آقا نے لگایا پیارے آقا کی زبان سے نعرہ نکلا خوشی کی وجہ سے اس کے بعد کافروں کا عثمان بن ابھی آیا اس نے میدان میں آ کر نعرہ لگایا حضرت حمزہ آئے ایک ہی بار میں اس کے دونوں بازو کاٹ کر اس کو اپاہج کر کے زمین پر دے مارا اور پھر اس کو قتل کر دیا اس کے بعد ابو سعد بن طلحہ آیا وہ میدان کے اندر نکلا حضرت سعد بن بقاس میدان کے اندر آئے بڑا اس نے جو میدان کے اندر ابو سعد آیا تھا اس نے اپنے پورے جسم پر لوہا پہنا ہوا تھا لوہے کی زیریں پہنی ہوئی تھی حضرت سعد بن بکاس نے نشانہ لے کر آنکھوں میں تیر مارا سیدھا تیر آنکھ میں جا کر لگا پیشانی میں جا کر لگا اس کی زبان باہر آ گئی وہ بھی قتل کر دیا گیا اس طرح یگے بعد دگرے قریش کے بائیس سردار مارے گئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ میدان کے اندر سے لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے ان کے سر پر سرخ امامہ تھا لیکن مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے جرنیل ایک میدان کے اندر شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا میدان کے اندر نکل کر لڑ رہے تھے میدان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام واسی بن حرف تھا یہ غلام تھا اور اس کو اس کے آقا نے کہا تھا کہ تم میدان کے اندر نکل کر حضرت حمزہ کو اگر قتل کر دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا واسی بن حرف کہتے ہیں میں میدان کے اندر نکلا میں نے حضرت حمزہ کو دیکھنا شروع کیا حضرت حمزہ بڑی جوان مردی کے ساتھ کافروں کو قتل کر رہے تھے میں حضرت حمزہ کی تاپ میں لگا ہوا تھا اچانک میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا ان کی ناپ کا نشانہ لے کر ان کو نیزا مارا نیزا سیدھا ان کی ناپ کے اندر لگا حضرت حمزہ اس زخم کی تاب نہ لا سکے تھوڑی دیر تک میدان کے اندر لڑتے رہے پھر زمین پر گر کر جامع شہادت نوٹ فرمایا حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا مبارک میدان کے اندر شہید ہو گئے حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا ya یہ بھی میدان کے اندر شہید ہوئے یہ اسی شخص کے بیٹے ہیں ابو عامر جو کہ میدان کے اندر کافروں کی طرف سے نکل کر آیا تھا یہ اس کے بیٹے ہیں یہ میدان کے اندر نکلے انہوں نے ابو سفیان پر حملہ کیا لیکن پیچھے سے شداد بن اسمد نامی کافر نے آ کر ان کو تلوار سے وار کر کے ان کو قتل کر دیا جب یہ شہید ہوئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ایمان والوں دیکھو یہ حنزلہ شہید ہو گیا ہے فرشتے آسمانوں سے سونے کے تخت لے کر نکلے ہیں جس کے اندر بڑا صاف پانی ہے اور فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا ان کے بالوں سے پانی کے کترے گر رہے تھے اور فرشتے ان کے جنازہ میں شریک تھے پیارے آقا نے فرمایا یہ تدیل الملائکہ ہے اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے گھر جا کر پتا کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو بیوی نے بتایا کہ گھر کے اندر موجود تھے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت فرمائی تھی لیکن اعلان جہاد ہوا غسل فرمائے بغیر فوراً میدان کے اندر نکل گئے تاکہ دیر نہ ہو جائے پیارے آقا کے حکم کے اندر پیارے آقا کا حکم ماننے کے اندر تاخیر نہ ہو جائے اس لیے میدان کے اندر نکل پڑے جا کر شہید ہو گئے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا جنہوں نے آ کر ان کو غسل دیا اور یہ وکیل الملائکہ بنے اس طرح مسلمان مسلمانوں کے لشکر کے بھی کئی افراد شہید ہو گئے لیکن اللہ رب العزت نے میدان کے اندر ایمان والوں کو فتح دی یہ کافر بھاگنے لگے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی وہ بھی میدان کے اندر جو آئی تھی اس لیے تاکہ میدان کے اندر آ کر اپنے مردوں کے جذبات کو بڑھائیں گی اپنے مردوں کو غیرت دلائیں گی اپنے مردوں کو لڑائی پر بھڑکائیں گی لیکن اب ان کی یہ حالت تھی میدان کے اندر جیتتی ہوئی اور پکارتی ہوئی بھاگ رہی تھی مدد مانگتی ہوئی بھاگ رہی تھی روایات کے اندر آتا ہے اس حالت کے اندر بھاگ رہی تھی کہ ان کے اپنے ان کو کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی پیشانیاں ننگی ہو رہی تھی ان کی ان کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھی اور وہ میدان کے اندر افراتفری کے اندر بھاگتی پھر رہی تھی ان کا یہ عالم تھا اللہ رب العزت نے پھٹا دی ایمان والے مالے غنیمت اٹھانے لگے ان کی اپنی لاشوں کو اٹھانے لگے جب گھاٹی پر بیٹھے ہوئے وہ تیر انداز کہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے جنگ کا منظر بدل چکا ہے ایمان والوں کو فتح مل چکی ہے تو انہوں نے کہا اب تو فیصلہ ختم ہو گیا اب تو جنگ کا وقت بھی ختم ہو گیا اس لیے پیارے آقا کا حکم تو تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے اس وقت تک پیرا دیتے رہنا لیکن اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے اب پیرا ختم کر کے نیچے جا کے ایمان والوں کے ساتھ مل کر فتح کا شکر مناتے ہیں شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آنے لگے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا پیاروں پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ مت اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہماری لاشوں کو اگر پرندے پرندے بھی نوچے تب بھی اپنی جگہوں کو مت چھوڑنا لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ صرف دس افراد باقی رہے باقی چالیس اتر کر آ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے بڑے جمجو تھے بڑے ماہر قسم کے جنگی کمانڈر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی وہ جانب جہاں پر ان کا پہرا تھا وہ جانب مضبوط نہیں رہی وہ جانب کمزور ہو چکی ہے وہاں سے سے پہرے دار ہٹ چکے ہیں انہوں نے ایمان والوں کی کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی گھاٹی طرف مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان اس اچانک حملے کی امید پر نہیں تھے یہ اچانک حملہ ان کے لیے بہت زیادہ غیر متوقع تھا اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ کافروں کافر آ کر ایمان والوں کو قتل کرنے لگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے لگے پیارے آقا کو آ کر قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے پیارے آقا کے ارد گرد کافروں کا ہجوم ہو گیا ان سارے کافروں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت والے نبی تھے ہمت اور شجاعت والے نبی تھے پیارے آقا کا ایک قدم بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ پیارے آقا نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اپنا مال اور جان اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے پاس آ جائے صحابہ کرام میں سے چودہ دیوانے آ گئے سات مہاجر تھے سات انصاری تھے آ کر پیارے آقا کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے پیارے آقا کا پیرا دینے لگے پیارے آقا پر چلنے والی تلواریں پیارے آقا پر چلنے والے تیر آ کر پیارے آقا پر چلنے والے تیر ان صحابہ کے جسموں پر لگنے لگے ان کے جسموں کو پار ہونے لگے ان کی پہچانوں پر ان کے سینے پر لگنے لگے لیکن وہ پیارے آقا کے دیوانے تھے پیارے آقا کے پروانے تھے پیارے آقا کی حفاظت کرنے لگے دشمنوں نے جنگٹا کر لیا پیارے آقا پر حملہ آور ہونے لگے ایک بد بخش اتما بن ابھی پیارے آقا پر ایک پتھر مارا وہ پتھر آ کر چہرہ مبارک پر لگا پیارے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے خون نکلنے لگا کٹ گئے عبداللہ بن نامی ایک تھا جس نے دور سے کڑے ہو کر ایک پتھر مارا پیارے آقا کے سر پر جو جنگی ٹوپی تھی اس جنگی ٹوپی کی جو لوہے کی سلاخیں اور لوہے کی جو زنجیریں تھیں اور کڑیاں تھیں وہ پیارے آقا کے رخسار مبارک کے اندر پیارے آقا کے چہرے مبارک کے اندر گھس گئی عبداللہ بن بین نے ایک پتھر مارا زخمی جس سے آپ کی جیسانی مبارک زخمی ہو گئی خون نکلنے لگا پیارے آقا کا چہرہ مبارک زخمی پیارے آقا کے دندانے مبارک زخمی پیارے آقا کے چہرے سے پیارے آقا کے پیارے آقا کے سر مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں خون ٹپک رہا ہے صحابہ کرام تڑپ گئے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کا چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر دیوانہ وار آپ کا خون چاٹنے لگے پیارے آقا نے فرمایا اے مالک رب نے تیرے چہرے پر رب نے تیری زبان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا لیکن دیکھو میری ماں بہنوں یہ عہد کا میدان ہے پیارے آقا زخمی ہو گئے انہی زخموں کی حالت میں پیارے آقا کے قدم لڑکھڑانے لگے پیارے آقا زخموں کی تاب نہ لا کر اچانک ایک گھڑے کے اندر گر گئے وہ گھڑا بھی ان کافروں نے کھودا تھا تاکہ پیارے آقا اس میں گر جائیں پیارے آقا گر گئے پیارے آقا کو سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کر کھڑا کیا پیارے آقا کا خون بہنے کی وجہ سے آپ کی پہچانی سے خون نکلنے کی وجہ سے آپ پر گدی ہونے لگی لیکن ایمان والوں کو کہہ رہے تھے ایمان والوں لڑو اللہ کے راستے میں لکھ کر لڑو ان کافروں کا مقابلہ کرو ہاں میری ماں بہنوں ان اللہ والوں کی جوا مرضی دیکھو ان کی شجاعت دیکھو پیارے آقا کا پہرا دے رہے ہیں ان پہرے داروں کے اندر ایک صحابی ہے جس کا نام زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پیارے آقا کا پہرا دے رہے ہیں پیارے آقا پر آنے والے تیر ان کے جسموں پر لگ رہے ہیں پیارے آقا پر چلنے والی تلواریں ان کے جسم پر لگ رہی ہیں زمین پر گر گئے گھسکتے ہوئے زمین پر آ رہے ہیں اچانک پیارے آقا نے فرمایا وہ لوگوں دیکھو وہ زیاد بن سکن کہا ہے پیارے آقا نے فرمایا دیکھو تلاش کرو اس کو زیاد کو مجھے نظر نہیں آ رہا اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو زیاد پھول میں اور خاص میں لگ لگ ہے اور پیارے آتا کے قدموں کی طرف گھسٹ گھسٹ کر آ رہے ہیں پیارے آتا نے پوچھا زیاد کیا کرتے ہو کہنے لگے پیارے آتا تمنا اس بات کی ہے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی جان دے دوں اس لیے گھسٹتا ہوا آ رہا ہوں گھسٹتے ہوئے آئے پیارے آتا کے قدم مبارک پر اپنا رختار رکھا روح برباد کر گئی شہید ہو گئے پیارے آتا کے قدموں میں جان دے دی وہ دیکھو ابو جانا ہے وہ ابو جانا جن کو پیارے آتا نے اپنی تلوار دی تھی وہ ابو دجانا جو کافروں کو پر لاشیں گرا رہے تھے پیارے آتا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے دشمن تیر چلانے لگے اپنی کمر دشمنوں کی طرف کر لی چہرہ پیارے آقا کی طرف کر لیا کمر پر تیر لگنے لگے پیارے آتا نے فرمایا جب دیکھا کہ درد کی شدت ہے تکلیف کے عالم کے اندر ہے شہید ہونے والے ہیں پیارے آتا نے فرمایا ابو جانا کیا حال ہے کیا کر رہے ہو کہنے لگے پیارے آقا اپنا چہرہ آپ کی طرف اس لیے کیا ہے تاکہ رب کے حضور پیش ہوتے ہوئے اپنی جان دیتے ہوئے آپ کی زیارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں دنیا سے کچھ کر جاؤں ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے زیاد بن سکن بھی شہید ہو گئے وہ دیکھو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں اپنا ہاتھ لے کر کھڑے ہیں اپنے ہاتھ پر تیر کھا رہے ہیں پیارے آقا کے چہرے پر آنے والے تیر اپنے ہاتھوں پر روک رہے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ میدان اور کے اندر ستر سے زیادہ زخم حضرت ابو حضرت صلاح رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر لگے حضرت سعد بن ابھی وقات ہیں بڑے ماہر تیر انداز ہیں پیارے آقا لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے تیر لا لا کر ساتھ کو دو تاکہ سات دشمنوں پر تیر چلائے اور اس موقع پر پیارے آقا کی زبان سے نکلا بھی ابھی وہ اس ایسا میرے ماں باپ قربان ہو جائے یہ روئے زمین کا وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پیارے آکا نے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے پیارے آکا نے آج تک حضرت نہ آج کے بعد کسی کے لیے جملہ فرمایا یہ جملہ صرف حضرت صاحب کے لیے نکلا اور اس لیے نکلا کہ حضرت صاحب میدان میں تیر چلا رہے تھے حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے میدان عہد کے اندر اتنے تیر چلائے کہ میرے ہاتھوں سے کئی تلواریں اور کئی کمانے ٹوٹ کر گر پڑی پیارے آتا نے میدان عہد کے اندر ایک کافر جس کو ابئی بن خلف کہا جاتا ہے اس کو نیزا مار کر قتل بھی کیا پیارے آقا زخمی ہو گئے پیارے آقا کا زخم پیارے آقا کا جسم زخموں سے چور چور ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی ہیں روتی ہوئی آنکھوں سے پیارے آقا کے جسم مبارک کو پیارے آقا کے خون مبارک کو صاف فرماتی ہیں رات کو جلا کر پیارے آقا کے تو پیارے آقا کے جس زخموں پر رکھتی ہیں صحابہ کرام پیارے آقا کو آ کر سنبھالتے ہیں پیارے آقا کے جسم پیارے آقا کے جسم سے خون صاف کرتے ہیں میدان عہد کے اندر ستر مسلمان شہید ہو گئے ان کافروں نے مسلمانوں کی لاشوں کا آ کر مسئلہ کیا مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے مسلمانوں کی لاشوں کی آنکھیں نکالی گئی کلیجے نکال کر چبائے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سچا مبارک ان کے جسم کے ستر ٹکڑے کیے گئے ان کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا گیا پیارے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی پیارے آقا کا اپنا جسم بھی زخمی سامنے سچا کے ٹکڑے پڑے ہیں سامنے صحابہ کے ٹکڑے پڑے ہیں لیکن پیارے آقا ایمان کی حالت میں ہیں پیارے آقا کے صحابہ بھی ایمان کی حالت کے اندر ہیں ابو سفیان آگے آ کر اعلان کرنے لگے اور لوگوں کیا تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا خاموش رہو اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے ابو سفیان خوش ہو گئے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں ابو سفیان نے اعلان کیا کیا تم میں ابو بکر صدیق ہیں پیارے آقا نے منع فرمایا کوئی جواب نہ دے پھر اس نے اعلان کیا کیا تم میں عمر فاروق ہیں پیارے آقا نے منع کیا کوئی جواب نہ دے ابو سفیان خوش ہونے لگے کہنے لگے سب کے سب مارے گئے آج ایمان والے ختم کر دیے گئے ایمان والوں کے بڑے بڑے سردار بھی ختم کر دیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا کھڑے ہو گئے اعلان کیا کہنے لگے وہ اللہ کے دشمن خوش مت ہو رب نے تیری خوشی کا کوئی سامان نہیں کیا رب نے تیری زندگی برباد کرنے کے لیے اور کافروں کو برباد کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ رکھا ہے ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں عمر فاروق بھی موجود ہیں اور تو جھوٹ بولتا ہے ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل کا نعرہ لگایا اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جواب دو اس کو سیدنا عمر فاروق سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اللہ عزل اللہ اجل کا نعرہ لگایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ابو سفیان سے کہا ابو سفیان زخموں سے چور چور مسلمانوں کو دیکھ کر لاشوں کے امبار کے اندر گھرے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر زخموں کے اندر گھرے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمانوں کی لاشوں کو ٹکڑوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ مسلمان ایمان چھوڑ چکے یا مسلمان میدان چھوڑ چکے مسلمان پھر میدان میں آئیں گے مسلمان پھر تم سے آ کر لڑیں گے ایمان والے پھر تمہارا مقابلہ کریں گے ہاں ایمان والوں نے وعدہ کیا رب نے ایمان والوں کو فتح دے کر بھی آزمایا رب نے صحابہ کرام کو شکست دے کر بھی آزمایا رب نے صحابہ کرام کو شہید کر کے بھی آزمایا رب نے پیارے آقا کو زخمی کر کے بھی آزمایا پیارے آقا پر بھی یہ امتحان آیا وہ زخمی کیے گئے صحابہ پر بھی یہ امتحان آیا وہ شہید کیے گئے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ان کے سامنے پیارے آقا کو زخمی کیا گیا لیکن ایمان ایمان ہے ایمان والے ایمان پر قائم رہے ایمان والے ایمان پر ثابت قدم رہے میدانوں کے اندر پھر اترے اور بڑی شان کے ساتھ نکلے میدان اور سے گئے تو میدان اور کے بعد ہمراہ الاسد ہوا الاسد کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوا بنو نذیر کے بعد بنو قریدا ہوا ایمان والوں کو رب فتوحات دیتا رہا یہ غزوہ عہد ایمان والوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا جس میں ایمان والوں کو فتح بھی ملی ایمان والوں کو شکست بھی ملی ایمان والوں کو زخم بھی ملے لیکن ایمان والوں کو یہ درد ملا کہ قیامت تک کی میری ماں اور بہنوں قیامت تک کے ایمان والوں تمہیں کبھی بدر میں آزمایا جائے گا کبھی تمہیں عہد کے اندر آزمایا جائے گا کبھی تمہیں لاشوں کے انبار پر کھڑے کر کے آزمایا جائے گا کبھی تمہیں حمزہ شہید کی لاش پر کبھی تمہیں وقاص کے ٹکڑوں پر کبھی تمہیں خان بابا جیسے شہیدوں پر بھی آزمایا جائے گا لیکن ایمان والے ہمیشہ جہاد پر رہیں گے ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ تلواریں رہیں گی ایمان والی مائیں بہنیں ہمیشہ اپنے سپوتوں کو اپنے جوانوں کو میدان میں کھڑا کرتی رہے گی اور یہ ایمان والے میدان عہد کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ہر زمانے کا امریکہ ہو یا ہر زمانے کا ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو اس کو نہ کو چلے چبا کر اپنی ماں بہنوں کی غیرت اور اپنی ماں کے دودھ کو حلال کر کے پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے میدانوں کے اندر فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل اور ایمان کی سمجھ نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ ہماری آئندہ نشید ان شاء اللہ آئندہ نشید کا کچھ وقت بھی تبدیل کیا گیا ہے اور دن بھی تبدیل کیا گیا ہے اس لیے کہ اتوار کے دن آنا ہماری مدارس کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ناممکن ہو رہا ہے اور گھروں میں چھٹی ہونے کی وجہ سے کام کاج کی وجہ سے دیگر خواتین کے لیے آنے میں بھی اس میں دقت ہو رہی ہے اس لیے اب حتمی طور پر یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ آئندہ ان شاء اللہ جو درس ہے وہ جمعرات کو ہوا کرے گا اور اب اس میں ان شاء اللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو اس لیے اس جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو انشاءاللہ شاء بیس تاریخ کو بیس اکتوبر کو انشاءاللہ اسی مہینے کی بیس تاریخ کو انشاءاللہ درد ہوگا اور ٹھیک بارہ بجے یہ نشے شروع ہو جائے گی اور ڈھائی اور تین بجے کے درمیان انشاءاللہ یہ ختم کر دی جائے گی وقت کی پابندی فرمائیں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک گھنٹہ پہلے کا اعلان کیا جاتا ہے جب بھی نو بجے کا اعلان کیا جاتا ہے تو خواتین جو ہیں وہ دس بجے تشریف لاتی ہیں دس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 أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرق والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم آؤز نعوذ بك من مسیح ہے الدجال یار ارحم راہمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم اس مجلس میں جتنے لوگ بھی ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک جولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سیری ہوئے مالک ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہوئے آپ کو بھول جاتے ہیں مالک مالک آپ کی ذات کو بھول جاتے ہیں آپ کی شان کو بھول جاتے ہیں مالک قبر کے اندھیروں کو بھول جاتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا کرم فرما دیجیے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک بہت بری حالتوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مالک مالک ہم تو اس قابل ہی نہیں لگتے کہ آپ کیا جو کے لا سکے مالک رحم فرما دیجیے مالک کرم فرما دیجیے مالک مالک زندگیاں گزر گئی ہماری مالک قبروں سے قریب سے قریب تر ہو گئے مالک ہر لمحہ ہماری قبر منہ کھول کر ہماری طرف لپٹتی چلی آ رہی ہے مالک اور ہم اپنی قبر کو روزانہ اندھیرے سے اندھیرا گرم سے گرم بد سے بدتر کرتے چلے جا رہے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک دنیا میں ایک منٹ کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی مالک پہاڑوں جیسے گنا مالک سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری ناک ہمارے لیے آگ سے بڑھ کر ہو گئی ہماری عزت ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر ہو گئی ہمارے خاندان ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر ہو گئے مالک معاف فرما دے مالک کس منہ سے ہم آپ سے معافیا مانگے پر مالک آپ کے بندے ہیں نا مالک آپ فرماتے ہیں بھائی داس الگ بازی انی پی قریب کہ بندوں مانگو میں دیتا ہوں مالک ہم مانگ رہے ہیں آپ سے معافی مانگ رہے ہیں مالک رحم مانگ رہے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے ہماری آل و اولاد پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما دیجیے مالک ان کی قبروں کو دور سے بھر دیجیے اعلی علی میں ان کو مقام نصیب فرما دیجیے جو ہے مالک ان کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھیے صحت آفیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما رب رحم ہما کما رب عنی صغیر رب رحم ہما کما رب عنی صغیر رب رحم ہما کما رب عنی صغیر مالک رحم فرما دیجیے ہمارے کرم فرما دیجیے مالک برے انجام سے ہمیں بچا دیجیے برے وقت سے بچا دیجیے مالک برے مناظر سے بچا دیجیے بری موت سے بچا دیجیے مالک امتحانوں سے بچا دیجیے مالک آزمائشوں سے بچا دیجیے مالک ہمارے گنا پوری دنیا میں پھیل گئے مالک مصیبتیں آ گئی ہم پر مالک سیلاب آ گئے ہم پر طوفان آ گئے ہم پر مالک غربتیں آ گئی مہنگائی آ گئی مالک حاجت مندیاں آ گئی مالک فقیر بن گئے ہم بیکاری بن گئے ہم حرام خور بن گئے ہم مالک رحم فرما دیجیے مالک کتنی وبائیں آ گئی مالک آپ کے پیدا کیے ہوئے مچھر آ گئے مالک کتنے مسلمان ان وباؤں کی لپیٹ میں آ گئے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک واپس فرما دیجیے ان پانیوں کو ان مچھروں کو مالک ان بیماریوں کو مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے گھروں کی ہمارے شہروں کی ہمارے ملکوں کی ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہم نے جو کوئی بھی اپنی کوئی حاجت دے کر بیٹھا ہے مالک مالک اس کی حاجت کو قبول فرما دیجیے پورا فرما دیجیے مالک جو روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو رز کی فراوانی حلال رز کی فراوانی نصیب فرما دیجیے مالک جو گھروں میں بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے مالک نئے والے عزت والے عافیت والے نمازوں والے احترام والے آبرو والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک جو مقرول ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے مالک جو بے اولاد ہے ان کی ان کو اولاد نصیب فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما دیجیے جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک جن کے بچوں میں سے یا گھروں میں سے کوئی گم ہے غائب ہے مالک اس کو بازیاب فرما دیجیے مالک کسی ماں کو اس کی اولاد کا صدمہ نہ دیجیے مالک دیجیے کسی بہن کو اس کے بھائی کا صدمہ نہ دیجیے مالک مالک ہماری جو قیدی ہے مالک دشمنوں کی قید میں ہے مالک بولانا امار ہے مالک کتنے ہمارے ساتھی ہیں مالک جو آپ کو راسی ہے جیسی بچیا ہے مالک کی ذات کا واسطہ مالک آپ کے آج کا واسطہ پیارے آپ کا واسطہ مالک میدان کے شہیدوں کا واسطہ مالک مالک رحم پر پا دیجیے مالک جیلوں کے دروازوں کو کھول دیجیے والد مالک مسلمان مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد پر پا دیجیے مالک مالک سندھ کے مسلمان ہماری وہ بہنیں ہماری وہ بچیاں بچے بوڑھے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر بےکاری بن کر سڑکوں کے کناروں پر بیٹھے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ان کی حالتیں دیکھ کر کلے جاموں کو آتا ہے مالک کتنے عزت دار لوگ بے عزت ہو گئے مالک کتنے آبرو والے بے آبرو ہو گئے مالک کتنے مکانوں والے بے مکان ہو گئے مالک رحم فرما دیجیے مالک آپ نے ظلم نہیں کیا ہم ظالم ہیں دن رات ظلم کرتے ہیں مالک باز نہیں آتے پر مالک آپ کے بندے ہیں معاف فرما دیجیے مالک کشمیر کے فلسطین کے افغانستان کے مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں مالک ان کی مدد فرما دیجیے مالک مالک مدد فرما دیجیے مجاہدین کی مدد فرما دیجیے مالک مالک ہماری قیادت کی ہمارے امیر محترم کی مدد حفاظت فرما دیجیے مالک ان کی آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے مراکز کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما دیجیے ایمان والوں کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجیے مالک ایمان والوں کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما دیجیے ایمان والوں کے پردوں کی حجابوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہماری جوان ہوتی بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے جوان ہوتے بچوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک بہت شدید فطروں میں مبتلا ہو گئے مالک ہر طرف سے فطرے ہر طرف سے نا فرما دیا مالک امٹ امٹ کرا رہی ہے مالک مالک بہت برا وقت ہے بہت برا زمانہ ہے مالک بچا دیجیے آپ کے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتے مالک بچا دیجیے مالک بچا دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری جوڑیوں کو بھر دیجیے مالک مالک یہ پھیلے ہوئے ہاتھ یہ پھیلے ہوئے دوپٹے مالک یہ میری بوڑھی ماں کے دوپٹے یہ میری بچیوں کے دوپٹے مالک یہ ہماری پھیلی ہوئی جوڑیاں مالک ان کو بھر دیجیے مالک مالک اپنے فریقوں سے کہہ دیجیے مالک بخش دے ہمارے ہمارے گناہوں پر مالک کو پھیر دے مالک مالک ہم تو مرنے کو آ گئے ہمارے دل پھٹنے کو آ گئے مالک ہم ابھی مر جائیں ہم آپ کو منہ دکھانے لائق نہیں ہے ہم تو قبر میں حساب دینے کے لائق نہیں ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آج تو معاف فرما دیجیے ہمارے معاف فرما دیجیے ہمارے کل میں سے ہی ڈالا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں موت نصیب فرما دیجیے ہمارے مالک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکے سوائے اس کے کہ آپ کے بندے ہیں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر ندامت کے آنسو بہا کر مالک کلمہ کلمہ طیب آپ کا پیارا لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد محمد محمد رسول رسول رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا بالک چکل مالک کسی کلمے کے واسطے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما بالکل مالک ہمیں ان نام مرادوں میں سے نہ بنائیے جن کے لیے آپ جہنم کے فیصلے فرما چکے ہیں بھائی ہم سب کی ہمارے خاندانوں کی مالک جہنم سے حفاظت فرما دیجیے ہمارے اللہ إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ما مننت به فتممه وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهدكه وما علمته فاغفره يا رحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت استمعي والعليهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وآصحابه المعين برحمتك يا رحم الله